یزید بن ہارون نے کہا ہمیں عاصم احول نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر سنائی انہوں نے ابو اشعت سے انہوں نے ابو اسما رحبی سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی روش کیا چیز ہے آپ نے فرمایا اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو چون